ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو کہے رب السماوات ورب وربَنا وربنا ورب کل الشعین فالق الحب والنبا ومنزل التورات والانجیل والقرآن النجیلقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناسیتی أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء واحر أني الدين وأغنني من الفقر اے آسمانوں اور زمینوں کے رب اے ہمارے رب اے ہر چیز کے رب زمین چیر کر دانے اور گٹھلی سے پودے اگانے والے تورات انجیل اور قرآن نازل کرنے والے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر والی چیز کے شر سے تو ہی ہر شر و فساد کی پیشانی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے تو ہی سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تو ہی سب سے آخر ہے تیرے بات کوئی چیز نہیں ہے تو سب سے ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو باطن ہے تجھ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے مجھ پر جو قرض ہے اسے تو ادا کر دے اور تو مجھے محتاجی سے نکال کر غنی کر دے جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو یہ حدیث صحیح ہے